حضرت اسود اور علقمہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں نماز پڑھی آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے رکوع میں ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو گھٹنوں سے ہٹا دیا اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دیا اور رانوں کے درمیان رکھوایا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار اکتیس